سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولانا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں عنوان تلاش دیوانہ حق تلاش دیوانہ حق اکثر ہمیں تو چاہیے وہ ہند بادنوں ہمیں تو چاہیے وہ رند جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نہ رند یعنی اللہ کی محبت کی شراب پینے والی اور جس کو ہو فکر جام یعنی جس کو بس ایک ہی فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ پر وہ فدا ہو جائے اللہ کی محبت کے جام کے جام بڑھتا رہے اور نہ ہو فکر نہ ہو نوش کھانے پینے کی فکر کو مقصود نہ بنے یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے سے بالکل ہی ہو بلکہ مقصود نہ بنے مقصود اللہ کی ذات ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کی رضا ہو ہمیں تو چاہیے وہ ہو جس کو فکر جان ہو نو ہو جس کی موت زندگی بس اس کے نام پر ہو جس کی موت زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر ہو جس کی موت زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر اکثر ہمیں تو چاہیے وہ رشتے باد جس کو فکر جاننا ہو فکر نہ جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے باغی ہو ہر ایک دیر سے دیر کے معنی خندر یہاں بھی مراد غیر اللہ ہر غیر اللہ سے بھاگے چین نہ پائے بلکہ چین کہاں پائے اللہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد سے چین پائے جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے سے بھاگی ہر ایک دیر سے سینے میں ہو جو درد کرنا کر لیے ہوئے تیرا چمن دونوں کو مبتر کیے ہوئے سینے میں ہو جو درد کرنا کر لیے ہوئے تیرا چمن دونوں کو مبتر کیے ہوئے اللہ کہے درد سے وہ اس طرح ارگو کما کیے فضا ہو جائے منور اللہ کہے درد سے وہ اس طرح کما کیے فضا ہو جائے منور ہمیں تو چاہیے وہ رد جس کو فکر جانا فکرے یا رب تیرے او شاپ سے ہو میری ملاقات قائم جن کے واسطے یہ عرض و تمامات یا رب تیرے او شاپ سے ہو میری ملاقات جن کے واسطے یہ ارض سماوات جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں اب کر ہمیں تو چاہیے وہ ہندے بادن جس کو ہو فکر جان نہ ہو فکر نان اور جس کی موت زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر جب وہ درد شناتا ہے محبت پھر شوق سے کر دو پھر گلہائے محبت مل جائے جب وہ درد شناتا ہے محبت پھر شوق سے کر دو پھر گلہائے محبت پوچھوں کم میں اس سے یہ بات پوچھوں گا میں اس کا جہاں سے یہ ہم کشن لگوں کو بھی ملائے گا جام تب پوچھوں گا میں اس کا جہاں سے یہ بادب سوکھتا اپنی تمام ناجائز آلو کو جلا کر خاک کر ڈالا ہو ایک بھی ناجائز آلو کو پورا نہ کیا ہو کچل دیا ہو خراب آلو پوچھوں گا میں پوچھوں گا میں اس کو سجا یہ بات ہم کشن لگوں کو بھی پلائے گا گام لگو کچھ راج بتا مجھ کو بھی ہے چانک گرے ماں کچھ راز بتا مجھ کو بھی چاند گرے ماں اے دان ترش کے روازل سے پریشان کچھ راز بتا مجھ کو بھی چاند گرے ماں اے دان ترش کے روازل سے پریشان کس کے لیے دیا تیری سے روا ہے کس کے لیے بھی تو رش کے تیران ہے کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے کس کے لیے بھی تو رش کے تیرور ہے کس کے لیے لب پر یہ تیرے آؤ ہوا ہے کس کے لیے لب پر یہ تیرے آؤ ہوا ہے کس برتن سے استا نشے من سے دعا ہے کس کے لیے لب پر یہ تیرے آؤ ہوا ہے کس برتن سے اٹھتا یہ نشے من سے دعا ہے کس نگاہ پاک کا تیرے کرتے میں جی کل سوئی جاتی ہے جس درد کی ہے کس نگاہ کا تیرے جگر جگہ کی ایک کل کوئی جاتی ہے جس درد کی اسی اب کر ہمیں تو چاہیے کرند بادنوں جس کو بکر فکر نہ نانو چمن کو کیسے ہو جا رہے گی ہو سے جو رش کے گلے تیرے چمن کو کیسے ہو گی وہ کنا جو بھی تیرے پید سے ہے رش کے گلے میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہے یہ ہے سب میرے اشرار پہلے شہر عبد الغنی پہلے شہر ابرار میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہیں سب میرے اشعار پہلے شہر عبد الغنی پہلے شہر ابرار میں داستان میں درد جگر کس کو سناؤں اکثر میں سنت جگر کس کو دکھاؤ میں داستان درد جگر کس کو سناؤں اکثر میں سنت جگر کس کو دکھاؤ اکثر کو ہو فکر جان ہو فکر نہ ہو جس کی موت تو زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر پا جاتا ہوں جب آش درد جگر کو کرتا ہوں پاش تر شمس و کمر کو پا جاتا ہوں جب درد جگر کو درد جگر پیر کام پاتا پا جاتا ہوں جب آشنا درد جگل کو کرتا ہوں پاس رابطہ شمس و کمر کو پا جاتا ہوں جب آشنا درد جگل کو کرتا ہوں رابطہ شمس کمر کو جہاں کی تشریح میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے شمس یعنی سورج کے نور سے کمر یعنی چاند منور ہوتا ہے یعنی چاند سورج سے روشنی پاتا ہے بشرتی کے زمین درمیان سے ہٹ جاوے ورنہ جس قدر زمین حائل ہوتی ہے اسی قدر چاند بے نور ہوتا ہے یہ پہلولت اگر کامل طور پر ختم ہوتی ہے تو چاند چودہ تاریخ کا بدھرے کامل ہوتا ہے اور اگر یہ پہلولت کی کلی طور پر ہو تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے جب ہمیں چاند غائب ہو جاتا ہے چاند نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین سورج اور چاند کے بالکل درمیان میں آ جاتی ہے لہذا سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اگر یہ پہلولت کلی طور پر حائل ہو تو چاند بالکل نور ہو جاتا ہے اسی طرح آفتاب قرب حق اور قلب کے درمیان نفس کی زمین حائل ہوتی ہے جو صالف یعنی اللہ تعالیٰ کا نور تو آ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا نفس اور نفس کی بری بری خواہشات اللہ کے نور کو جذب کرنے سے قاصر رہتی ہیں جب تک قلب کی صفائی نہ ہو نفس کی بری بری خواہشات کا جو ہے وہ خاتمہ نہ ہو اس وقت تک جو ہے اللہ کا نور قلب کو سیراب نہیں کرتا منور نہیں کرتا اسی طرح آفتاج حق اور قلب کے درمیان نفس کی زمین حائل ہے جو سالک اپنے نفس کو بالکل مٹا دیتا ہے اور نفس کا مٹانا کیا ہے کہ نفس کی بری خواہشات پر عمل نہ کرنا اور اس کا اس کو یہ اس کا حصول ہوتا ہے یہ حاصل ہوتا ہے کسی شہر کامل سے اپنی ہر بات کی اصلاح کرانے سے ہر حال کی اصلاح کرانے سے اس کے دل کا چاند اللہ تعالیٰ کے نور سے بالکل منور ہو جاتا ہے جو سالک اپنے نفس کو بالکل مٹا دیتا ہے اس کے دل کا چاند اللہ تعالیٰ کے نور سے بالکل منور ہو جاتا ہے اور جس جس کا نفس جس قدر آئل رہتا ہے اسی قدر دل بے نور رہتا ہے یعنی نفس کی جتنی خواہشات باقی رہتی ہیں صفائی نہیں ہے قلب کی تو اس کے اندر اتنی ہی نور کی کمی رہتی ہے اور جب نفس کی خواہشات بالکل مٹ جاتی ہے نفس مٹا دیتا ہے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے پورا پورا نور اس کے قلب اس کا قلب جو ہے جذب کر لیتا ہے اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ کو پا جاتا ہے رحمت چار قسم کے افراد تشریح آگے خود ہی ہو جائے گی ابھی پھر سن لیجیے رحمت چار قسم کے افراد یعنی چار قسم کے افراد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے عجیب سے پاس میں ہے لولا رجال خوش آؤں و شیو کو رکتا ہوں اقفال و ہوں و بہار ہی مرکتا ہوں سبب نہ سب اگر خوشبو کرنے والے مرد نہ ہوتے اور کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور بے زبان جانور نہ ہوتے تو تمہارے اوپر بارش کی طرح عذاب نازل ہوتا معلوم ہوا کہ چار قسم کی مخلوق کی وجہ سے ہم لوگ عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں نمبر ایک رجالوں بدشاہوں ڈرنے والے مرد خدا دور پیتے بچے جس کو کہا گیا ہے نمبر تین بڑے بوڑھے جنہیں شیوخن روم کہتے ہیں نمبر چار بے زبان جانور جن کو بہائیم اور آج دیکھو لاکھوں مرغیاں جلا دی گئی بے گناہ مخلوق کو زندہ جلا دیا گیا اللہ تعالیٰ ان بے گناہ مظلوموں کی آہ سن لے اور ہم پر کوئی ایسا حاکم بنا دے جس پر جس سے پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے علم الہی میں جس کا نظم و انتظام اور صلاحیت ہمارے لیے خیر ہو آپ بہتر جانتے ہیں ہم تو آپ سے مانگتے ہیں اپنی ذات پر بھروسہ مت کرو ہم جن کو اچھا سمجھتے ہیں تم اٹھاؤ تو مادہ نظر آتی ہے کہ وہ تم برداشت کا مادہ نظر نہیں آئے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اپنے علم پر ناز مت کرو اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو کہ خدا اپنے علم کے اعتبار سے ہماری خیر و بہتری کے لیے عالم غیب سے اسباب پیدا فرما دیں اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے اپنے ذکر کے ذریعے اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے ذکر دراصل ایک کنجی ہے جس سے دل کا قبض کھلتا ہے اور تاج اور فرما برداری میں جی لگتا ہے اور اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کنجی کے دندانے کو بھی درست رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ دل کا قفل آسانی سے کھلے کوئی مشکل و دشواری پیش نہ آئے اور ذکر کی کنجی کے دندانے کو درست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر و فکر اور توبہ کو خوشو و خدو کے ساتھ کیا جائے یعنی توبہ کے اندر خوب دھیان لگا کر یہ یعنی نہیں بس استفر اللہ استفر اللہ پڑھے بلکہ دل سے اللہ سے روئے مانگے رونا چاہے نہ آئے لیکن دھونے والی شکل بنا لے اور خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہے خوب متوجہ ہو کر مانگے ایسی روا روی میں لاپرواہی میں نہ مانگے بلکہ یہ سوچ کر مانگے کہ اللہ کے دربار میں ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ اللہ کے دربار میں ہیں اور حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ حضرت ڈاکٹر عبد صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا فرما دیتے کہ فرما دیتے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو ساری کائنات ان دونوں ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ براہ راست اللہ کے دربار میں پھیلے ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ کرے جو بھی کام کرے توحفہ کرے اللہ سے کوئی حاجت مانگے خوب خوشو خود کے ساتھ مانگے ایسے ہی ذکر کے خاطر خواہ اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی جب ذکر توجہ کے ساتھ کرے گا محبت کے ساتھ کرے گا تو اس کے خاطر خواہ نتائج ملے گی پھر ضرور کامیابی ہوگی ذکر کی کنجی کی جو بات میں نے کہی وہ اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے ارشاد ہے اللہ افسال کے ذکر یعنی اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے اپنے ذکر کے ذریعے ذکر میں صرف کمیت یعنی مقدار اور تعداد مطلوب نہیں ہے بلکہ کیفیت بھی مقصود ہے یعنی اللہ کا خیال اور دھیان ہے جس قدر ذکر میں جما لیا جائے اسی قدر ذاکر کو نفع اور فائدہ ہوگا اور اتنی ہی اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی دیکھیے لومڑی کس قدر کو اور درخوب ہے لیکن شیر اگر اس کی کچھ پر ہاتھ پھیر دے اور یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس وقت لومڑی چیتے کا جگر بھی نکال سکتی ہے اس کے لیے اس کے اندر ہمت پیدا ہو سکتی ہے اسی طرح ذاکر کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے اور کسی حال میں تنہائی محسوس نہیں کرتا بلکہ نور ذکر کی برکت سے ذاکر اپنے قلب میں تعالیٰ کا خاص تعلق محسوس کرتا ہے جس کو مشائق معیت خاصہ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص تھا معیت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل حاصل یہ ہوا کہ توبہ استفار اور جو بھی عبادت کرے ذکر اللہ ہے نماز ہے اس میں بھی خوش و خصوص کی ضرورت ہے اور حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کو نماز میں خوش و خصوص نصیب نہ ہو خوشبو کہتے ہیں ایک خوشبو ہے ایک خزو ہے خوشبو کی معنی ہے خاص ساکن ہو خوشبو دل کی خشیت سے ہے یعنی دل ساکن رہے اللہ کی طرف متوجہ ہے سادہ سی بات ہے اور خزو جو ہے بدن کے ساکن ہونے کی وہ کہتے ہیں بدن کی سکون سے رہے دل بھی سکون سے رہے بدن کی سکون سے رہے اللہ کی طرف متوجہ رہے ہلے جلے نہیں ایسی حرکات نہ کرے جس سے نماز میں خلل آئے یہ خوشو اور خزو ہے جو بھی عبادت کرے خوش و خدو سے کرے اور جس کو یہ نصیب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اس دولت مانگنے سے ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو خوش و خدو نہ ہو نماز میں دھیان نصیب نہ ہوتا تو گھبرائے نہیں لیکن لاپرواہی بھی نہ کرے کہ بھائی نہیں ہو رہا ہمیں نہیں اللہ سے مانگے مانگنے سے ہر چیز مل جاتی ہے اور فرمایا کہ اگر نہ زندگی بھر خوش و خدو نصیب نہ بھی ہوا تو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا شمار خوش و خدو والوں میں ہو جائے یعنی مانگتا رہا خوشو خزو اختیار میں نہیں ہے خوشو تو اختیار میں ہے ہی نہیں خزو کا ہے خزو اختیاری ہے یعنی بدن کو اپنے ساکن رکھنا جتنا کام ہو سکتا ہے اختیار سے وہ کرے اور جو کام نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے مانگتا رہے تو جب زندگی بھر بھی اگر خوشو نصیب نہ ہوا تو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا شمار خوشو خزو سے نماز پڑھنے والے ہوگا یہ ساری بات نیت کی ہے جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ